سف آرا سب شور مل ہے سف آرا سب شورو مل اور دل ماں خلد سجاتے ہیں صف آرا سب شورو مل اور علما خود سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مل کے کہیں ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر میں مال خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہیں سب آرا سب حور و ملک ہیں سب آرا سب حور و ملک اور گل خلد سجاتے ہیں اور گل خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے ہے آج پلک روشن روشن ہے آج پلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے جگمگ ہے جگمگ محبو بخدا کے آتے ہیں محبو بخدا کے آتے ہیں محبوب بخدا کے آتے ہیں محبو بخدا کے آتے ہیں محبو بخدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے اور قربان میں شانو امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر جبریل امی حاضر ہو کر میراج کا مجدہ سناتے ہیں جبری میں امی حاضر ہو کر میراج کا مجدہ سناتے ہیں اور ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل برات سجا کر کے جبریل برات سجا کر کے پھر دو سے بنی سے لے آئے پھر دو سے بنی سے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی میرے راج کو دولہا جاتے ہیں بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی میرے راج کو دولہا جاتے ہیں ایک دھوم ہے ہر شے آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے خلد کا جوڑا سے بدن ہے خلد کا جوڑا سے بدن رحمت کا سے ہیں سر پر رحمت کا سجاتے ہیں سر پر ہے خلد کا جوڑا دی میں بدل ہے خلد کا جوڑا دی میں بدل رحمت کا سجاتے ہیں سر پر کیا ہو سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا کو جاتے ہیں کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب راج کو ڈھونڈا جاتے ہیں ہے خوب فضا میں کی میں کی ہے خوب فضا میں کی میں کی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی ہر سمت سما ہے نورانی میراج کو دونوں جاتے ہیں ہر سمت سما ہے نورانی ہر سما ہے نورانی میرے راج کو دونا جاتے ہیں یہ بھی جلال اللہ سو جلال اللہ یہ او جو کمال اللہ اللہ یہ او جو کمال اللہ اللہ اللہ اللہ یہ سو جال اللہ اللہ یہ جو کمال اللہ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 جاتے ہیں میراج کو دلہا جاتے ہیں دیوانوں تصور میں دیکھو دیوانو تصور میں دیکھو دیوانو تصور میں دیکھو اسرا کے کا اسرا کے دولہا کا جلوہ دیوان تصور میں دیکھو دیوا تصور میں دیکھو دیوا تصور سدا کے دونا کا جلوا سدا کے دونا کا جلوا جھرمٹ میں ملائک دے کر نے جھرمٹ میں ملائک دے کر نے جھرمٹ میں ملائک دے کر نے راج کا دولہا بناتے ہیں جھرمٹ میں ملا ایک لے کرنے جھر مٹ میں ملا ایک لے کرنے مٹ میں ملا ایک لے کرنے جھر مٹ میں ملا ایک لے کرنے جھر مٹ میں ملا ایک لے کرنے میرا جاتا بناتے اپسا میں سوار جبریل نے بلکہ کہیں تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا بنا سر بر ہوگا جب دودھ بنا سر بر ہوگا وہ کیسا سب من ہوگا جب دور بنا دل بر ہوگا جب دودھ بنا دل بر ہوگا شاک تصور کر کر کے اوشا تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں اوشا تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں یہ شان پائی سعادت ہے خالق نے عطا کی سعادت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو وش کھا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو وش کھا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسا تو کھا جاتے جبریل ٹہر کر سدرا پر بولے جو بھرے ہم ایک قدم جبریل ٹہر کر سدرا پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم جل جا گے سارے بالوں پر جل جا گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں جل جا گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوا بھی دیکھا اللہ کا جلوا بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں اللہ کا جلوا بھی دیکھا دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں میرے راج کی شب کو یاد رکھا میرے راج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میرے راج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ایک دھوم ہے مہمان خدا کے آتے ہیں میرا جی کو دولہا جاتے ہیں میرا جی کو دولہا جاتے ہیں